اجتماع کے پہلے <coughs> ابھی تو پہلے اجتماع ایک ہی ہوتے تھے ابھی حاضری بہت زیادہ ہونے کے لیے بنداس ہوئی آدمی بہت ہے اس میں رش بہت ہونے کے لیے ابھی اجتماع کو دو قسم میں کیا گیا پہلے جو قسم اجتماع ہو رہے ابھی اس کا آج دعا ہے ختم ہونے والا اور دوسرے انشاءاللہ اور اکتیس جنوری اور فروری ایک تو تین دن کے لیے انشاءاللہ ہونے والا ہے ابھی بنگلہ دیش کی جو حالت ہے اس میں ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے ملک میں جو چلانے والے ہیں یہ اسلام کے نام پر مسلمان تو صحیح ہے لیکن ان کے عقیدہ اور جو طرز طریقہ جو ہے یہ المانی ہونے کے لیے آج جو مدارس کی حالت بہت خراب ہے اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے یہ جی بہت سارے علماء اور طلبا کو شہید کر دے گی اور اس کا صرف ایک ہی سبب تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو برقرار رکھنے کے لیے اور قرآن اور اللہ کے اوپر جو جو وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو بہت سارے باتیں کر رہے تھے جو اللہ کے رسول کے شان اور اسلام کے شان کے بالکل خلاف ہے جو مسلمان ہوتے کہہ نہیں سکتے ان کے خلاف آواز اٹھایا تو اسی کے لیے ان پر یہ مصیبت آئی ہے اور جنہوں نے کیا وہ بھی مسلمان ہے نام پہ ابھی مدارس والے بھی بہت مصیبت میں ہیں اس لیے کہ جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ اسلام کے طور پر یہ دارالم دیبوں کی نسل اور انہیں کی معتقدین میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس حالت پر ہمیں حفاظت کرے ابھی جو حکومت آئی ہے وہی حکومت پھر واپس آ کے نام پر جو ڈرامہ کیے ہوئے تین سو سیٹ ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں پارلیمنٹ میں اس میں جو حزب معارض جو ہے وہ تو انتخاب میں شرکت نہیں کیے پھر ایک سو چون سیٹ میں کسی منافذ کے بغیر اسے انہوں نے پاس ہو گیا اور باقی جو سیٹیں تھے اس میں اپنی پارٹی سے مد مقابل کھڑے کر کے وہ پھر پاس ہو گئے تقریباً نبے فیصد ووٹ لے کر کہتے ہیں لیکن اصل میں جو وہاں پہ جنہوں نے تھے انہوں نے بتایا کہ پانچ فیصد بھی آدمی شریک نہیں ہوئے انتخاب میں اس حالت میں بنگلہ دیش کے حالت ہے اگلے دن میں مصیبت اور زیادہ بڑھنے کے اندشا ہے تو سب حضرت رضاء اللہ سے دعا کرے کہ اس ملک کی حفاظت کرے اور دن کی جو مدارس اور مراکز جو ہے اسے حفاظت کرے اور دن کے کام کرنے والے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہمت افزائی کرے اور اس میں صحیح عقیدت پر چلنے میں اور بنگلہ دیش میں مسلمان کے ملک کے ناطے ملک حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو من طيب القرار يخلي توفيق التفويض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا جو سبق یاد کرتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی یاد کرنے کا کے بعد دوسروں کو پڑھاتے ہیں چھٹی کا مطلب چھوٹنا ہے اور چھوٹنا تو دنیا میں ہے نہیں ایک کام ختم ہوتا ہے دوسرا کام شروع ہوگا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ جمعے کا دن عبادت میں گزاریں حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کرن یوم مل جمہ تھی جا اتل ملا اکونل اوبلا فلا اوبلا الحجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي ب... ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة وفي رواية ثم عسورا ثم <clears throat> بيزة فإذا خرج الإمام فجلسوا يستمعون الذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمعے کے دن جو چھٹی کا دن ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں صحیفے رجسٹر ہوتے ہیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے جو سویرے آیا ہو جو پہلے آیا ہو پہلی جماعت ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالی کے راستے میں صدق کرے ان کو پکا کر تقسیم کرے دوسری جماعت جو آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالی کے راستے میں بقرہ گائے بیل قربانی کر کے خیرات کرے تیسری جماعت تیسری جماعت جب آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کے راستے میں دمبا دمبی بکرا بکری یہ قربانی کر کے ذبح کر کے خیرات کرے چوتھی جماعت ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالی کے راستے میں مرغا مرغی ذبح کر کے خیرات کرے جماعت ہو ابن ماجہ کی روایت میں چڑیا پرندہ اللہ کے راستے میں پکا کر خیرات کرے اور نمبر چھ جماعت ہو آخر میں آتی ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالی کے راستے میں انڈا پکا کر یا بغیر پکائے ہوئے صدقہ کرے ہیں امام مالک کے علاوہ کہ یہ اوقات صبح سے شروع ہوتے ہیں صبح سے تو گویا کے صبح سے جمعے کی اذان تک دوسری اذان تک جمعے کی دوسری اذان تک سے اوقات کو ہم تقسیم کریں گے جیسے دس بجے سے نو بجے سے یا بالکل صبح سویرے سے تو اس کے چھ حصے کریں تو جو پہلا حصہ ہے وقت کا اس میں آنے والے ایسے ہیں جیسے اونٹ والے اور دوسرا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بقرہ اور گائے والے تو گویا کے جمعے کا دن جو چھٹی کا دن کہلاتا ہے اس میں بھی صبح سے صحابہ کرام اور اکابر جمعے کی تیاری میں لگ جاتے تھے حدیث میں آتا ہے جب جمعے کا دن ہو تو غسل کرے بالوں پر تیل لگا دے تاکہ بال جم جائے خوشبو لگا دے اس کے پاس جو اچھے کپڑے ہوں وہ نئے ہو یا پرانے دھلے ہوئے کپڑے ہے کہ اذان ہوگی تو میں جاؤں گا اذان سے پہلے چلا جائے تو تین امام کہتے ہیں کہ یہ اوقات دوپہر سے پہلے شروع ہوتے ہیں ایک امام مالک کا مسئلہ یہ ہے مذہب یہ ہے کہ یہ اوقات زوال کے بعد شروع ہوتے ہیں دن عبادت کے لیے مقرر کرے یہود نے سنیچر کے دن کو مقرر کیا اور یہ سوچا کہ سنیچر کو اللہ تبارک و تعالی فارغ تھے اس لیے کہ اتوار کے دن سے مخلوقات کو بنانا شروع کیا اور جمعے کے دن تک مخلوقات کو بنایا اور سنیچر کو خالی اور فارغ تھے تو اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی متوجہ رہے حالانکہ اللہ تعالی انسانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک کام کی طرف متوجہ ہو تو دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے اور عیسائیوں نے اتوار کو مقرر کیا کہ یہ افتتاح کا دن ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو شروع کیا تھا بنانا شروع کیا اور مسلمانوں نے جمعے کے دن کو مقرر کیا اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان حق تک پہنچ گئے اور مسلمانوں نے ٹھیک کام کیا اس لیے کہ جس دن اللہ تعالی نے عابد کو پیدا کیا عبادت کرنے والے آدم علیہ السلام کو وہی عبادت کا دن ہے جو عابد کی پیدائش کا دن ہے عبادت کرنے والے انسان وہی اللہ تعالی کی عبادت کا دن ہے تو بہرحال جمعے کے دن بھی عبادت کا دن ہے یہ نہیں کہ آدمی چھٹی کا مطلب یہ سمجھ لیں کرام جمعے کی نماز کے بعد وہ ناشتہ کھاتے تھے جو ناشتہ صبح کو کھاتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں کھانا پینا ان کو بہت کم ملتا تھا اور خود وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کا کھانا پینا بہت زیادہ ہو اللہ عنہ ابن عمر کے پاس ایک مرتبہ آئے اور ابن عمر نے کہا کہ حضرت کھانے کا ٹائم ہے کھانا پڑا ہوا ہے آپ کھا لیں حضرت عمر نے جب شروع کیا تو کہنے لگے کہ یہ جو گوشت بھی ہے اور اس میں گھی بھی ہے ابن عمر نے فرمایا جی ٹھیک ہے اس طرح ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں بازار گیا تاکہ میں چربی والا گوشت خرید لوں لیکن چربی والا گوشت نہیں ملا بہت لاغر کمزور گوشت ملا اس لیے میں نے ایک درہم کا گھی خریدا تاکہ اس کو گھی میں پکایا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سالن جمع نہیں ہوتے تھے گھی الگ سالن ہے گوشت الگ سالن ہے آپ نے دونوں کو جمع کیا میں نہیں کھاؤں گا سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا حضرت ابھی معاف کیجیے اور کھانا لیں اور آئندہ اس طرح نہیں کروں گا حضرت عمر نے فرمایا یہی تو مسئلہ ہے ابھی اگر بنے گا میں اب نہیں کھاؤں گا بغیر کھائے ہوئے سالی میں اوقات سالی بھی اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ اس کی وجہ سے سیاہ کالا ہو گیا تھا اور جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے کمرے میں بیٹھے تھے جس کو بالا خانہ کہتے ہیں منزل اس پر چار دیواری تھی وہاں بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے جب ادھر ادھر دیکھا تو حضرت عمر نے حضرت عمر رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصر کے معنی روم کا بادشاہ کسرا کے معنی فارس کا بادشاہ وہ دنیا کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹی تھی تو بیٹھ گئے اور فرمایا او عمر کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ یہ سب چیزیں دنیا کی ان لوگوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے کہ پتھروں کو آپ کے لیے سونا بنایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے تاکہ شکر کروں دوسرے دن مجھے نہ ملے تاکہ صبر کروں تو صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی اور دن ہو جن کو کھانا ملتا تھا تو دو وقت کا کھانا ہوتا تھا صبح کا کھانا اور شام کا صبح کے کھانے کو غدا کہتے تھے شام کے کھانے کو آشا کہتے تھے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی لیے فرمایا رسم وہ جو ایشیا صبح شام رزق ملے گا جنت میں تو ہر وقت ملے گا لیکن صبح اور شام کا ذکر عادت کی وجہ سے ہے کیونکہ لوگوں کی عادت تھی کہ صبح اور شام کھاتے تھے میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جمعے کے دن جو صبح کا کھانا ہوتا تھا صحابہ کرام وہ نماز کے بعد کھاتے تھے نماز سے فارغ ہوتے تھے پھر جو کچھ کسی کے پاس ہوتا تھا تو کھاتے تھے نہیں ہوتا تھا تو آرام سے بیٹھ جاتے تھے اس لیے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں صحابہ کرام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے جمعی کی نماز سے تو مدینہ منور میں ایک بڑھیا تھی چند صحابہ کرام ان کی خدمت میں ان کے پاس حاضر ہوتے تھے جو پٹاٹا کی طرح ہے اس کو کاشت کیا اس کے اوپر جو کا پسا ہوا آٹا اس کے ساتھ ڈالتی تھی کڑی کی شکل بن جاتی تھی وہ کڑی جس کے اندر سویٹ پٹاٹا کی طرح چیز ہو جیسے یہاں کے لوگ کڑی کھچڑی پکاتے ہیں پتہ نہیں جمعے کو تو نہیں پکاتے ہوں گے لیکن اگر جمعے کو پکاتی تو ہم کہتے کہ چلو وہ بوریاں بھی پکاتی تھی لیکن یہاں کے لوگوں کی عادت ہے کہ جمعے کو ذرا اچھا کھانا پکاتے تو بہرحال وہ کڑی جیسی بن جاتی تھی اور صحابہ کہتے ہیں کچھ صحابہ جب وہاں جاتے اس کے اندر وہ سویٹ پوٹاٹو ہے وہ ہمارے لیے اس طرح ہوتا تھا جیسے گوشت جیسے بوٹی گوشت کی بوٹی کو جیسے چوستے ہیں اسی طرح اس کو ہم چوستے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پورا ہفتہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ جمعہ آئے گا اور ہم بڑیا کے پاس جا کر سلام کریں گے کھلاتی تھی اور جو اخلاص کے ساتھ دل سے کھلاتا ہو تو مہمان خوش ہوتا ہے اور جو کھلاتا ہے لیکن وہ ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے اس پر مہمان سمجھ لیتا ہے کہ یہ اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا میں جو اخلاص سے کھلاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوش ہوتا ہے تو بڑھیا خوش ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ جو اپنے ہاتھ سے سبزی بناتی تھی کاٹتی تھی لگاتی تھی اخلاص سے کھلاتی تھی اس میں سے اور باہر سے گھاس کاٹ کر لاتے تھے اور گھاس کی گیڑیاں بناتے تھے اس کے بنڈل بناتے تھے اور بازار میں آ کر اس کو بیچتے تھے لوگ بکریوں کے لیے یا جانوروں کے لیے اس کو خریدتے تھے اس سے بوڑھے کا اور اس متقی پرہیزگار آدمی کا گزارا ہوتا تھا اور اس میں سے ایک پیسہ بچاتے تھے ایک پیسہ ایک سیٹ پورا سال بچاتے بچاتے جب چھٹیوں کا زمانہ قریب ہوتا تھا جیسے شاہبان مدرس مدارس کے اندر شاہبان میں چھٹی ہوتی تھی کا زمانہ قریب ہوتا تھا تو پھر اکابر دیوبند کے اکابر کی دعوت کرتے تھے اس زمانے میں اکابر حضرت شیخ الہند اور دوسرے اکابر مولانا یعقوب صاحب وغیرہ تو کے بعد اکابر اور مشائق فرماتے تھے کہ اس کھانے کا نور چالیس دن تک ہماری سینوں میں رہتا تھا اور ہم پورا سال انتظار کرتے تھے کہ سال کے آخر میں اس اللہ والی کی دعوت ہوگی اور ہم کھائیں گے کے پاس جب امام شافی رحم اللہ مہمان بنے تھے امام احمد کے گھر والے بہت خوش تھے اور کہتے تھے کہ آج ہمارے والد صاحب کے استاد آئے ہیں امام شافی رحمہ اللہ امام احمد کے استاد تھے امام مالک امام شافی کے استاد تھے اور امام محمد کی بھی استاد تھے تو انہوں نے بہترین کھانا بنایا کہ امام شافی آئے ہیں اور امام شافی رحم اللہ کی تعریف سنی تھی اور استاد تھے جب استاد آتا ہے تو شاگرد خوش ہوتا ہے کہ ہمارے استاد آئے ہیں ہم ان کے لیے تیاری کریں گے رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حقا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم لوگوں نے کہا ہے لیے کھانا بنایا اور امام شافی رحمہ اللہ نے کھانا کھایا ان کے لیے پانی رکھا گیا امام شافی کے لیے کہ یہ تحجد کے لیے اٹھیں گے تو یہ پانی استعمال کریں گے امام شافی رحم اللہ نے جو کھانا تھا وہ پورا کھا لیا اور جو تہجد کے لیے پانی رکھا گیا تھا اس کو استعمال نہیں کیا اور نماز کے لیے چلے گئے تو گھر والوں نے ایک بات تو یہ پوچھی بزرگ ہے کھانا صاف کیا تحجد کے لیے بھی نہیں اٹھے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں کچھ مسائل سوچ چیز میں رکھیں تو پھر آدمی برکت کو کیسے چھوڑے گا حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضرت داود علیہ السلام تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے غسل فرمایا کی چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں ہوتی ہیں <clears throat> جرات انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام نے ان ٹڈیوں کو اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا اپنی چادر میں اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی اے ایوب علیہ السلاۃ والسلام کیا آپ کو میں نے بہت کچھ نہیں دیا آپ کو تو میں نے بہت کچھ دیا پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آپ کو بہت کچھ دے دیا پہلے آپ بیمار تھے آپ اب آپ کو صحت مل گئی تو آپ کیوں ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور اپنے کپڑے میں ڈالتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہتے ہیں اس برکت سے ہم مستغنی اور بے نیاز نہیں ہیں ہم اس کے محتاج ہیں برکت والی چیز آپ دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لیں گے تو بہرحال صحابہ کرام جمعے کے بعد من فضل اللہ جب نماز ادا ہو جائے تو اس کے بعد تم چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل رزق حلال بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل علم بھی ہے علم میں لگ جاؤ جیسے میں طلبا سے کہتا ہوں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سیدھی درسگاہ میں آ جاؤ وہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا ہے اگر کوئی کہے فضل تو رزق کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ علم بھی فضل ہے یہ روحانی رزق اللہ تعالیٰ قل بفضل اللہ و مما یجمعون آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جو اسلام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جو قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان جعلنا اہلی ہی کہ اللہ نے ہمیں قرآن والا بنایا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چھٹی کا دن ہے وہ بھی چھٹی کا دن نہیں وہ بھی کام کا دن ہے تو رات بھی کام کے لیے ہے دن بھی کام کی لیے ہے اور چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ کام کی نوعیت بدل گئی کام پہلے ایک تھا اب دوسرا ہو گیا اس لیے جو لوگ چھٹی پر جاتے ہیں تو چھٹی پر جانے والوں کی مختلف قسمیں ہیں بعض لوگ چھٹی پر جاتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ چھٹیاں عبادت کے لیے کرتے ہیں یہ اعلی قسم کی چھٹی ہے یہ چھٹی عبادت کے لیے کیسے چھٹی کی رمری کی لے گئے چھٹی کر لی حج کی لے گئے چھٹی کی علم حاصل کرنے کے لیے بہرحال عبادت کے لیے علم تو عبادت نہیں عمل عبادت ہے اچھے عمل کے لیے چلے گئے اعتکاف کے لیے گئے یہ اعلی درجے کی چھٹی ہے صحابہ کرام اس طرح چھٹی کرتے تھے مدینہ منورہ سے جاتے تھے جہاد میں شرکت کے لیے یہ ان کی چھٹی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے لیے دوسرے قسم کی جو چھٹی ہے وہ چھٹی اس لیے ہے کہ آدمی چھٹی جاتا ہے لیکن سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے لیکن سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ دین کی پابندی کرتا ہے یہ دوسری قسم ہے دین کی پابندی ڈر بن گیا جماعت کے ساتھ نماز نہیں جاتی مسجد میں جاتا ہے سیاحت کے لیے گیا سیر کے لیے لیکن ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کرتا ہے تبلیغ کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی بزرگ کی صحبت میں پہنچتا ہے وہاں ذکر و اسکار کرتا ہے دونوں کام کرتا ہے یہ دوسری قسم ہے تیسری قسم یہ ہے آدمی چھٹی کو علم حاصل کرنے کے لیے پہلی قسم تو عبادت کے لیے اب یہ علم کے لیے ہو کہ چھٹیوں میں فلان جگہ جا کر کتاب پڑھوں گا فلان جگہ جا کر کے عربی سیکھوں گا فلان جگہ جا کر فلان علم حاصل کروں گا قرآن کریم میرا کچا ہے تاکہ فلان جگہ جا کر فلان استاد کے پاس اس کو پکا کروں گا یہ سفر علم کے لیے ہے یہ بھی اعلی درجے کا سفر ہے اور یہ نمبر ایک کے ساتھ ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے کام سے چھٹی لے کر سفر کرتے تھے علم کے لیے فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ کیوں بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نہیں جاتی نہیں نکلتی لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تاکہ یہ چھوٹی جماعت علم کو حاصل کرے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ تاکہ اپنی قوم کو ڈرا دے جب واپس آ جائیں لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈر جائیں یہ سفر علم کے لیے ہے مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے ان سے ایک بڑھیا ناراض ہو گئی تو اس بڑھیا نے کہا کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تم کو اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے یعنی تمہاری بیوی تمہاری دودھ شریک بہن ہے وہ پریشان ہوا اور ایک مسئلے کے لیے مکہ مکرم منورہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے کہا تو فتح بات تو بات شروع آپ جب اپنی بیوی سے ملیں گے تو آپ کو ملنے میں مزہ نہیں آئے گا آپ کے دل میں یہی وسوسہ ہوگا کہ یہ میری بہن نہ ہو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے اوپر حرام ہو گئی اس لیے کہ کوئی گواہی تو پیش ہوئی نہیں تھی بغیر گواہی کی بات تھی لیکن یہ فرمایا کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان بے تکلفی ہے وہ ختم ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ ففارا کہا اس کو الگ کر دیا ایک مسئلے کے لیے تشریف لائے اسی طرح حدیث میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہو شام آئے شام مدینہ منورہ سے شام اور ایک حدیث کے لیے انہوں نے سفر کیا چھٹی لے کر ایک حدیث کے لیے سفر فرمایا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ حدیث انہوں نے سنائی یحشر اللہ العباد اللہ تعالی بندوں کو اٹھائیں گے فیص میں تو اللہ تعالیٰ سنائیں گے فیص میں بعدا کما یسمعه من قربا دور والا سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے ان الملک و الدیان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہوں ایک حدیث کے لیے چھٹی لے کر سفر فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے لیے مصر کا سفر کیا اور مصر میں پہنچے تو یہ حدیث حاصل کر لی من سطر علی مسلم سطر اللہ علیہ یوم القیامت جو کسی مسلمان کی پردپوشی کرتا ہے تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے اس حدیث کے لیے سفر فرمایا حضرت نسل علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام مجھ سے بڑے عالم ہیں بعض چیزوں میں علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشا علیہ السلام کے ساتھ اپنے خادم یوشا علیہ السلام کے ساتھ حضرت علیہ السلام کے پاس سفر کیا اور ان سے وہ علم حاصل کیا جو قرآن کریم میں ہے مشکور ہے قرآن کریم میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے ہاں جو کام کر رہے تھے چھٹی کی اور علم کے لیے تشریف لے گئے حضرت علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تو سب سے زیادہ تھا لیکن تکوینیات کے علم کے لیے گئے تکوینیات کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا یہ علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن بعض بندوں کو اس میں سے کچھ نہیں دیتے ہیں تو چھٹی اور سفر ہو علم کے لیے اور نمبر چار کے لیے گانا بجانا سنتا ہے غلط جگہوں میں جاتا ہے غلط چیزوں کو اور غیر محرموں کو دیکھتا ہے اور دوسری خرافات میں مست ہو جاتا ہے شراب کباب میں یہ چھٹی اور یہ سفر غیر مسلموں کا کام ہے مسلموں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی آخرت کی نعمتیں ہیں دنیا میں دے دی ہیں دنیا میں کرتے رہیں گے آخرت میں نعمتوں سے بھی محروم ہے اور یہ خرافات غلط کام یہ تو نعمت بھی نہیں یہ تو دنیا میں بھی تباہی ہے آخرت میں بھی تباہی ہے کیا شراب نعمت ہے نہیں یہ تو مصیبت ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے اندر شفا نہیں رکھی حرام میں شفا نہیں رکھی شراب میں شفا نہیں گانے یعنی بجانے اور زنا اور ان چیزوں میں جو لوگ مشغول ہوتے ہیں ان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے ان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے ان کی آنکھیں تباہ ہو جاتی ہیں نظر برباد ہو جاتی ہے تو اس قسم کا سفر یہ بھی کافروں کا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں وہ نے نا سمشتری لہول حدیث سبیل اللہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے اور شانی نزول یہ ہے کہ بعض لوگ گانے بجانے میں مشغول ہوتے ہیں گانے بجانے کو خریدتے ہیں اور دین کو چھوڑتے ہیں حدیث میں آتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو ریشم کو حلال سمجھیں گے گانے بجانے معذف گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے اور کہیں گے کہ جیسے ہم آنکھوں سے اچھی جگہ کو دیکھتے ہیں اچھے سینگے کو دیکھتے ہیں اسی طرح کانوں سے بھی یہ سنیں گے اس کو حلال سمجھیں گے تو یہ بہت بری بات ہے سفر میں جائے چھٹی لے کر اور غلط کاموں میں مشغول ہو جائے اور غلط کاموں میں لگ جائے عاقبت کی خبر کسی کو ہے یا تو آرام سے گزرتی ہے اور چھٹی کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی چھٹی کرے اور چھٹی کو غفلت میں گزارے تو نہیں گزارتا لیکن غفلت میں گزارے یہ پانچویں قسم غفلت یہ ہے کہ چلیے جب چھٹی ہے تو ہم خوب سوئیں گے اور کیسے سوئیں گے رات کو سوئیں گے صبح تک صبح ناشتے کے لیے جائیں گے مطبخ کی طرف یا کچن کی طرف یا اپنے گھر میں اس کے بعد سو جائیں گے تو پہر تک پھر اثر تک اسی میں ہم چھٹی گزاریں گے یہ جو غفلت والی چھٹی ہے ہونی چاہیے نیند راحت اور آرام کے لیے ہے نیند مقصود تو نہیں ہے کہ بس آدمی نیند کو مقصد بنا کر کے دن رات سوا رہے حدیث میں آتا ہے حضرت داود علیہ السلام کے روزے سب سے بہتر روزے حضرت داود علیہ السلام کی نماز سب سے بہتر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کیا تھے ایک دن روزہ ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن بغیر روزے کے اور ان کی نیند یہ ہوتی تھی کہ آدھی رات کو سوتے تھے پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے تھے پھر آخر میں ایک سدس یعنی چھٹا حصہ سوتے تھے اگر ہم فرض کریں کہ رات چھ گھنٹے ہیں تو تین گھنٹے سو جاتے تھے پھر دو گھنٹے عبادت پھر ایک ایک گھنٹہ پھر آرام کرتے تھے وہ آخری آرام کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا جیسے پوری رات آرام کیا ہو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہ تھی کہ سو جاتے تھے کچھ دیر پھر جب اٹھتے تھے حضرت فرماتی ہیں کہ ایک رکت میں سورہ بقرہ پڑھی دوسری رکت میں آل عمران پڑی تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑی چوتھی رکعت میں مائدہ پڑی اتنی اور اسی طرح لمبا رکو لمبا سجدہ لیکن تحجد پڑھنے کے بعد ایک روایت میں اور فجر کی اذان کے بعد دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے آرام کرتے تھے وہ آخر آخری وقت میں آرام ایسا ہوتا تھا جیسے پورا آرام ہو چکا ہو حضرت مدین رحمت اللہ علیہ دن رات کام کرتے تھے دن کو پڑھاتے تھے رات کو جل سے اور پھر آرام کے لیے فرماتے تھے بھائی میں دس منٹ کے لیے یا بیس منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے سوتا ہوں اتنی دیر سو جاتے تھے اتنی دیر سو جاتے تھے اور پھر خود بہت اٹھ جاتے تھے یہ ان کی کرامت تھی اور وہ تھوڑی دیر آرام کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے ایسا لگتا ہے جیسے آدمی کے اعضا کو بدن کو سکون مل گیا ہو تو میرے بھائیوں نیم مقصد نہیں مقصد یہ ہے کہ نیم کی وجہ سے بدن کو کچھ آرام مل جائے ورنہ نیند جتنی دیر ہو جائے کہ وہ حصہ عمر سے نکل گیا ہماری عمر سے وہ حصہ نکل گیا وہ ہماری عمر میں حساب ہی نہیں اس لیے کہ اخرموت طرح ہے جیسے میت کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اسی طرح سوئے ہوئے کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اسی لیے شاعر کا شعر ہے وہ کہتا ہے فہر رکونی ایزا کس اور المنام فنت بہونی المنام جب نیند زیادہ ہو جائے تو مجھے جگا دو اس لیے کہ عمر کم ہوتی ہے نیند سے جتنی نیند اتنی عمر کم ہو گئی چلی گئی اور اذا اضافی فہر رکونی فن بہ الحمام جب بڑا پر زیادہ ہو جائے تو مجھے ذرا ہلا دو اس لیے کہ بڑھاپے کے بعد تو موت آنے والی ہے تاکہ میں اس کے لیے تیاری کروں اور جب کھانا زیادہ ہو جائے تو مجھے بتا دو مجھے ہلا دو اس لیے کہ زیادہ کھانا کی وجہ سے دل بگڑ جاتا ہے دل پر غفلت آ جاتی ہے اور اضاکف اور الکلام تو نہیں فعین دیند محل جب بات چیت زیادہ ہو جائے تو مجھے بتا دو اس لیے کہ زیادہ بات چیت سے دین برباد ہو جاتا ہے جب زیادہ بات چیت کرے گا تو غیبت کرے گا چغلی کرے گا کسی پر عیب لگائے گا کسی پر تہمت لگائے گا اس لیے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت مجھے نصیحت کیجیے فرمایا ان لکھ کا لسان کا تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور حدیث میں آتا ہے قول الخیر اور یا اچھی بات کہو یا خاموش رہو اس لیے سفر کرنا اور چھٹی کرنا کیا آدمی کہیں میں سفر کرتا ہوں چھٹی کرتا ہوں خوب دن رات میں سو جاؤں گا یعنی خوب غفلت میں گزاروں گا یہ الگ بات ہے کہ اگر ڈاکٹر یا طبیب کسی سے کہے کہ بھائی آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں آپ کے دماغ کو آرام کی بہت ضرورت ہے اس لیے آپ آٹھ گھنٹے سو جائیں آپ اتنے گھنٹے سو جائیں وہ تو ایک الگ بات ہے عام حالات میں اس طرح نہ کریں اور نمبر چھ سفر ہے دوست و احباب اور اساتذہ اور مشائق کی ملاقات کے لیے اور زیارتوں کے لیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے والدین کی ملاقات کے لیے جائے بیوی بچوں کی ملاقات کے لیے اگر دور ہے تو چلے جائیں اقارب رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جائیں ان کی خدمت میں کچھ ہدیے پیش کریں یہ بھی عبادت کی طرح ہے دوستوں کا خیال رکھے اور ان سے ملاقات کرے صحابہ کرم دور دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے ملاقات کرتے تھے اور پھر واپس چلی جاتے تھے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحال ثلاثة مساجد مساجد المسجد الحرام والمسجد دل اقسا و مسجد سفر مت کرو مگر اس لیے تاکہ اچھے مکانات کی ملاقات کرو شخصیت کو تو چھوڑی ہے اچھے مکانات کی ملاقات کے لیے مسجد حرام جائے تاکہ وہاں عبادت کرے اور زیادہ ثواب مل جائے مسجد اقسا چلا جائے تاکہ وہاں ایک ہزار کا ثواب مل جائے مسجد نبی بھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لے جائے حافظ ابن حمام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے قبر مبارک مبارک کے لیے جانا من افضل القربات ثواب کے کاموں میں سے سب سے بہتر کام ہے یہاں تک کہ یہ قریب ہے واجب کو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کی زیارت کی نیت سے جائے حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کہے نہیں جی میں تو صرف مسجد نبوی کے لیے سفر کروں گا تو مسجد حرام میں ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے مسجد نبوی میں ایک ہزار کا ثواب ملتا ہے تو ایک لاکھ کو چھوڑ کر ایک ہزار کے لیے جانا تو بے وقوفی ہے اس لیے صرف یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے بھی جائے اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا وہ سب روایات جمع کر کے کے حسن یا صحیح درجے میں ہے اور جو خطبات حضرت مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات پر تعلیقات یہاں سے اس مدرسے سے چھپی ہے اس مسئلے کی وہاں تفصیل حاشیہ میں موجود ہے تو بہرحال اگر کوئی چھٹیوں میں سفر کرنا چاہتا ہو تو اس کی یہ چھ نمبر ہے ان چھ نمبروں میں بعض نمبر کرنے کے ہیں بعض نمبر نہ کرنے کے ہیں غفلت میں گزارنا یہ نمبر نہ کرنے کا ہے خرافات میں گزارنا غلط کاموں میں گوارنا یہ بھی نہ کرنے کا ہے اور اگر آپ کہیں کہ ہم ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہیں خواہ سیاحت کے لیے ضرور جائیں گے تو سیاحت کے ساتھ سیاحت کا مطلب سیر گھومنا پھرنا چلنا اس کے ساتھ یہ نیت بھی کرے کہ ہم وہاں جا کر کوئی دین کا کام بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام ملا دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیر کی توفیق عطا فرما دے آپ کو بھی یہ کتاب میں نے لی ہے تاکہ اس میں سے کچھ سنا لوں تو دو تین سطرے سناتا ہوں اس کے بعد حضرت مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں تعریفی کلمات سننا ناپسند فرماتے ہیں اگر ایسا موقع ہوتا تو لطائف الحیل سے بات کا رخ پھیر دیتے یعنی تدبیر سے کسی طرح مدرسے کے جلسہ وغیرہ میں اس کی نوبت آ جاتی تو سخت ناراض ہوتے اور فرماتے حدیث میں آیا ہے منہ پر تعریف کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کی گردن توڑ دینا ایک صاحب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص کی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویلا کا ہوں تجھ پر افسوس ہے تو نے اپنے بھائی کی گردن کو توڑ دیا علماء کرام فرماتے ہیں کہ سامنے تعریف اگر تکبر پیدا کرے یا سامنے تعریف غلط تعریف ہو اتنی تعریف کرے کہ وہ تعریف کی چیز اس پہ موجود بھی نہیں ہے صفح پہلی صف کا طالب علم ہے اور کب کہے اس کے بارے میں کہے اب آپ کے سامنے العلامہ جامع الفروع والاصول اور جامع المنقول والمعقول بیان فرمائیں گے آپ سب غور سے سن لیں تو یہ غلط تعریف ہے وہ تو پہلے درجے میں پڑھ رہا ہے تکبر پیدا نہ کرے اور غلط اور ناجائز تعریف نہ ہو کرام فرماتے ہیں اس کی گنجائش ہے لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ اس سے بھی بچتے تھے جو جائز کی حدود میں ہو اس سے بھی بچتے تھے یہ بات بھی نہیں تھی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ اگر تعریف سنتے تو نفس موٹا ہو جاتا ایسی بات بھی نہیں تھی وہ حضرات تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفوس کو پاک کر دیا صاف کر دیا لیکن دوسروں کو سکھانے کے لیے کہ آپ خواہ مخواہ سامنے تعریف مت کریں تعریف کرنے کی ضرورت نہیں بس جو حقیقت ہے وہ چھپ نہیں چھپتی نہیں ہے اگر وہ آدمی قابل تعریف ہے تو لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور بعض لوگوں کی تعریف اگر ہو جائے تو وہ ان کا نفس بہت موٹا ہو جاتا ہے بزرگ تو ایسے نہیں ہوتے اور کسی شاعر نے کسی شاعر نے مزاحیہ شاعر کہا کہا ہے گر گدے کے کان میں کہہ دوں کہ ہوں تجھ پر فدا ہے یقین کامل کہ وہ بھی خاص کھانا چھوڑ دے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تو حضرت رحمت اللہ علیہ جائز تعریف کو بھی جو ان کے دل میں تکبر پیدا نہ کرے حضرت رحمت اللہ علیہ کا نمونہ تھے جب سہارنپور تشریف جات لے جاتے تھے جب دو بن جاتے تھے اور ان کے شاگرد ان کی ملاقات کے لیے کبھی نہیں آتے تھے تو خود حضرت اپنے شاگردوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے ان سے اور ایک مرتبہ آپ نے ایک مخلص کے پاس گئے غالباً شاگرد تھے دروازہ کٹ اور حضرت نے فرمایا کہ وہ نہیں آتا تو ہی چل مفتی اس میں کیا تیری شان جاتی ہے جب وہ نہیں آتی تو آپ چلے جائیں اس میں آپ کی شان میں کوئی کمی تو نہیں آتی تو سامنے والے نے کہا حضرت میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ تشریف لائے میں نے سوچا تھا کہ آپ اس وقت اس راستے سے گزرتے ہیں فلان کے پاس جاتے ہیں تو راستے میں ہمارے ہاں گھر میں ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں گے اور ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی تو بہرحال تعریف کو پسند نہیں فرماتے تھے تو بہتر یہ ہے ایک آدمی ہے لوگ اس کو جانتے ہیں اچھی طرح اس کے لیے دعا تو کرے اس کے سامنے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی تو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے انگلینڈ میں ایک مولانا ہے وہ لیسٹر میں کیا نام ہے مولانا کا باڈی والا نہیں بوڑھے مولانا آدم مولانا آدم وہ کہتے تھے کہ مولانا اسد صاحب جب ہمارے ہاں آتے تھے اور مولانا اسد صاحب بھی تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے سامنے تو مولانا آدم نے ان سے کہا آپ تو تعریف کو پسند نہیں کرتے اور ڈانٹتے ہیں لیکن جب ہم آپ کی تعریف کریں گے تو آپ ہمیں نہیں ڈانٹیں گے کیوں ہم آپ کی تعریف نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر اس شان کے ہیں تاکہ دیوبندیت سے جڑ جائیں ہمارے اکابر میں یہ صفات موجود ہے تاکہ دیوبندیت کی طرف لوگوں بعض بریلوی ہوں تو میلان پیدا ہو جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ بزرگوں کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے دے صلی اللہ علیہ ذکر ہوگا تو